اطمینانی سب پائی جاتی ہے اور امن آنے کا راستہ ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں عجیب طریقے پر بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا باس بادل موت یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی انبیاء کرام نے دعوت دی مرنے کے بعد زندہ ہونا مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی کا تصور یہ ہر نبی کی دعوت ہے تین دعوتیں نبیوں میں یکساں ہیں کوئی نبی اور کسی نبی کی دعوت یہ تین دعوتوں سے الگ نہیں ہوئی کبھی ابو البشر ثانی حضرت نو علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان تمام نے یہ تین چیزوں کو تو ضرور سمجھایا ان میں سے ایک ہے توحید قرآن کی دعوت کا طریقہ دیکھیے اس میں انبیاء کرام کی دعوت اور تبلیغ کے طریقے اور ان کے بیانات نقل کیے سب سے پہلی دعوت توحید ایک اللہ سے ہونے کا یقین ایک اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سب کچھ ہیں یہ سب سے بڑی دعوت ہے کون سا نبی ایسا جس نے اس کی دعوت نہ دی دوسری ایک بات اور عرض کر دوں کہ انبیاء کرام کی دعوتوں میں عقائد کی دعوت مقدم سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ عقیدے کی مثال انگوٹھے کی طرح ہے انگوٹھا مضبوط تو انگلیاں بھی مضبوط اور انگوٹھا کٹ گیا تو چاروں انگلیوں کی طاقت ختم تو انبیاء کرام عقیدوں کے استحکام کی اور عقیدوں کی مضبوطی کی دعوت دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی ہے دوسری دعوت رسالت کی دعوت ہے نبوت کی دعوت ہے کہ ہماری نبوت کو مانو اور نبوت کو ماننے کے بعد جو کام ہم کریں اس کو مانو اس بنا پر کہ آدمی پہلے کسی شخصیت کو مانتا ہے پھر شخصیت کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتا ہے نہ شخصیت کو مانے گا نہ شخصیت کی بدلائی ہوئی باتوں کو مانے گا تو کسی کو پہلے ماننا ہوتا ہے پھر اس کی مانتے ہیں تو فرمایا پہلے ہم کو مانو اس کے بعد ہم جو بتائیں اس پر یقین رکھو کہ کامیابی تمہاری اسی میں رہے گی جن لوگوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا آخر میں صاحب کرام ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی سرکار کے نقش قدم پہ سجائی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ان کے قدموں میں بچھا دی کامیابیاں ملتی چلی گئی تیسری دعوت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آخرت کی دعوت ہے اور آخرت کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جینا ہے اور جینے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر ہماری پوری زندگی کا کچا چٹھا اور اس کے اعمال اور جو کچھ کیا اس کا جواب اور اس کا حساب دینا ہے اس کا نام ہے آخرت کا عقیدہ اور جس کا آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط اس کے اعمال اتنے مضبوط اتنا گناہوں سے اجتناب اور اتنا نیتوں کی طرف اس کا چلنا ہوگا اور آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا اعمال کے اندر کمزوری ہوگی اتنا جو ہے گناہوں سے بچنے میں کمی آئے گی کیونکہ جب آدمی یہ سوچے کہ مجھے مر کر کسی کو جواب نہیں دینا تو جو چاہے گا کرے گا اور کاہے کو عمل کی فکر بھی کرے گا جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ بھائی نہ مجھے مر کر جواب دینا ہے نہ کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے اب یقین بنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کے مطابق آدمی ڈرے گا اس کے مطابق کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے اللہ کے دربار میں درخواست کی بات میری صرف اتنی سی ہے کہ ایمان اصل میں اطمینان قلبی اور یقین جازم کا نام ہے جتنا یقین پختہ اتنے اعمال پختہ جتنا یقین کمزور اعمال اتنے کمزور آج ہمارے اعمال اگر کمزور ہیں تو ہمارا یقین کمزور ہے ہماری اس لائن کی محنت کمزور ہے ابن ماجہ شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلم نل ایمان سم تعلم نل قرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا ایمان سیکھنے کی چیز ہے اور اس کے بعد فرمایا تعلم نل قرآن پھر ہم نے احکام سیکھے تو اگر یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے یقین رسول کی ذات پر ہو جائے یقین اللہ سے ہونے کا بنے تو پھر احکام پر چلنا آسان ہے اور جب یقین ہی نہیں بنے گا تو اعمال میں کمزوری ہوگی اب ذرا مثالوں سے اس کو میں سمجھاؤں گا ایک درخت ہے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی درخت کی شاخیں نظر آتی ہیں درخت کے پتے نظر آتے ہیں اگر پھل آئے ہوں تو وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ جب درخت گھٹا دار اور درخت گھنا اور شاخیں زیادہ اور پتے انتہائی طور پر آباد کوئی آدمی دیکھتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے درخت کی جڑیں گہری ہیں یہ لمبی ڈالیاں یہ دور دور تک کا اونچا تنا یہ اتنے ہرے بھرے پتے اس بات کی علامت ہے کہ یہ درخت کی جڑیں گہری اور مضبوط ہیں جیسے شاخیں نظر آتی ہیں پتے نظر آتے ہیں تنا نظر آتا ہے جڑیں نظر نہیں آتی لیکن شاخوں سے پتوں سے جڑ کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے ایمان جڑ کا نام ہے امال شاخ اور پتوں کا نام ہے پھر میری شریف میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پن وقتہ نمازوں کا پابند دیکھو مسجدوں میں آنے جانے والا دیکھو تو اس کے ایمان والا ہونے کی گارنٹی دے دو نماز تو عمل ہے اور ایمان اندر کی چیز ہے ایمان نظر نہیں آتا ایمان نظر آنا اعمال کی شکل میں ہوگا ایمان یقین کا نام ہے اور یقین نظر آنے کی چیز نہیں ہے وہ عقیدے کی دنیا کی اور اندر کی چیز ہے تو کیا فرمایا نماز پڑھے تو اس کے ایمان کی گارنٹی دیا جائے معلوم ہوا کہ اندر اگر ایمان جازم ہے تو اس کے قدموں کو مسجد کی طرف لے جائے گا اس کو صفوں میں لا کر کھڑا کرے گا اسے اللہ کے حکموں پر لائے گا تو اندر کا ایمان انسان کو دوڑاتا ہے جیسے بیٹری علامت ہے اوپر کانٹے جو چل رہے ہیں ڈیجیٹل نمبر چل رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اندر بیٹری کام کر رہی ہے تو جو امال کر رہا ہے سمجھ لو کہ اندر ایمان ہے کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے بے چینی ہے تو حقیقت میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آتی ہے بے اطمینانی اور بے سکونی کیونکہ ایمان نام ہے اطمینان قلبی کا سکون کا چین کا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آدمی فاقے سے پریشان ہو جاتا ہے بھوک ایسی چیز ہے کہ انسان کو نگھال کر دیتی ہے اور نہ کرنے کا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ میں نہیں کہتا حدیث میں فرمایا گادل فخرو یقون کفرا فرمایا کبھی کبھی فخر و فاقہ جو ہے وہ انسان کو ایسا کام کرا دیتا ہے کہ انسان کفر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے لیکن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بریر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش پڑے اور فرماتے ہیں کہ سرکار کے مسلح اور حجرہ عائشہ کے بیچ میں بے ہوشی کا عالم اور پیٹ کو میں نے چمٹا کے رکھا ہے زمین سے اور لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کئی دنوں سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا اتنے فقر و فاقہ کے باوجود مزے آ رہے ہیں تو ایمان کے آ رہے ہیں نہ نمازوں میں کمی آ رہی ہے نہ عشق رسول میں کمی آ رہی ہے ورنہ آدمی دو چار فاقوں کے بعد یہ کہہ دے گا کہ حضرت آپ کے یہاں تو کھانے کے بھی لالے ہیں ہم چھوٹا سا اجتماع کرتے ہیں تو پہلے کھانے کی فکر کرتے ہیں ساتھیوں کو بھی کھانا سرکار کے یہاں پہلے کہہ دیا جاتا ہے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے رہنا ہو تو رہو نہ دوپہر کا پاس ہے نہ رات کو پاس ہے ٹھیک ہے رہنا ہو تو رہو نام لکھوا لیا اور سکھبا کے اندر رہنا شروع کیا اب اس درجے پر پہنچے ہیں تو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں پرانے کریم سے پیش کروں حضرت موسا علیہ موسال والسلام اللہ کے حکم پر اپنی دعوت لے کر ایک ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت اور نبوت سے سرپرست کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے یہاں مرڈر کر کے بھاگے تھے اب آپ نے رسالت کا نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ہم کو کیا اس کی آپ کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ نبی ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دلیل نبوت بتاؤ کیا دلیل نبوت تو پاس لاٹھی تھی وہ اٹھا کر پھینک اور لاٹھی بن گئی ازدہ اور ازدہ بھی معمولی نہیں ہے اللہ اس قدر زبردست بنا کہ دوسرے تو ڈرے تو ڈرے خود موسا بھی ڈرے حضرت موسا علیہ السلام بھی گھبرا گئے لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے نبی ہو کر کیسے ڈر گئے چھوٹی سی چھپکلی نکلتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں ہم کو کیا حق ہے کہ نبی پر اعتراض کریں ہم کو کیا حق پہنچتا ہے انبیاء کرام کی شان میں توہین کریں یہ طبی خوف ہے اور وہ ازدا کتنا بڑا ازدا اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ جب وہ منہ کھولنے پہ آتا تھا تو پورا فرعون کا محل ایک لکما بن جاتا اور اس قدر زبردست تھا کہ جب آنکھیں کھولتا تھا تو اندر سے انگارے نکلتے تھے اور منہ سے زہر کے فوارے چھوٹتے تھے تو ڈرے گا نہیں ڈرے گا کوئی بھی تو خوف پہلی مرتبہ حضرت موس علیہ السلام کو لاحق ہوا فرون نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کمال ہے تو ایسے بڑے بڑے میجیشین ہمارے ملک میں ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں آپ کے مقابلے میں ہمارے پورے کنٹری میں جتنے بڑے بڑے میجیشین ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ چیلنج کریں کہ آپ مقابلہ کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے پھیلانے اپنی نبی کی صداقت کے لیے ظالموں اور دشمنوں کو استعمال کرتے اگر حضرت موس علیہ السلام پورے ملک کے میجیشینوں کو دعوت دینے کے لیے جوڑ پیدا کرتے تو جوڑ نہیں کر سکتے یہ ہمارے ملک کا اللہ کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ سر جوڑ کر ایک آواز بھی ہم لوگ جمع ہو گئے دوپہر کا وقت ہے آرام کا وقت ہے لیکن دین کے لیے یہ آرام کا قربان کرنا اللہ قبول فرمائے پندرہ سورت میں ایک جگہ میری تقریر تھی دوپہر کو تین بجے تو اناؤنسر صاحب نے کہا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ پروگرام کی کڑی ہے میں نے کہا پروگرام کی کڑی نہیں ہے دماغ کی کڑی ہے دوپہر کو تقریر کرنا نے تمام میجیشینس کو دعوت دے دی میجیشین آئے جادوگر آئے وہ جادوگری کا زمانہ تھا ہر نبی کو اللہ جس زمانے میں بیچتے ہیں معجزہ بھی اس زمانے کی لائن کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں بلایا گیا جواب دیا بلانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے جادوگر آئے ہیں علیہ اللہ ان کا مقابلہ تم کو کرنا ہے تو کہا مقابلہ تو کریں گے لیکن اتنا ملکی پیمانے پر اتنے بڑے میجیشین کو شکست دینا ہے آپ ہم کو دیں گے کیا آپ ہم کو کیا دیں گے یہ بتائیے تو فرون تو حکومت کا مالک تھا اس نے تو دعویٰ کیا تھا رب کو میں ہوں سب سے بڑا عبادت کرو تو میری کرو بت رکھو تو میرا رکھو گھر میں سجدہ کرو تو میری بت کے سامنے کرو میرے ہوتے ہوئے کوئی بڑا نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم بھی بڑا عجیب ہے کچھ لوگ آئے تھے فرون کے پاس کہ ہمارے علاقے کی ندی جو ہے وہ سوکھ گئی ہے بہتی نہیں ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں میں غصے میں آیا اس لیے وہ سوکھ گئی میں خوش ہو جاؤں گا تو وہ چالو ہو جائے گی اور ان کو یہ کہہ کے روانہ کر دیا کہ اب میں تم سے راضی ہوں کل تمہاری نہر جاری ہو جائے گی اور رات کو مسلح بچھا کے روئے اور یوں کہا کہ اللہ تو اللہ ہے ہی لیکن تھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی تیری طرح دعویٰ کیا ہے اللہ ہونے کا دعویٰ میں نے بھی کیا اللہ لیکن تیرے اللہ ہونے کو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا لیکن میرے ماننے کے اندر خرابی آ جائے گی اگر تو جاری کر دے تو تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا نہر تیری اور جاری کر دے تو کام میرا بنے گا اللہ کا نظام اللہ کا حکم ہو گیا اور وہ نہر جاری ہو گئی اور مجھ پرتاؤ دیتے ہوئے کہا دیکھا میرے کہنے پر سمندر بھی جاری ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے بھرم رکھتے ہیں سمجھتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں دوستوں کچھ نہیں کرتے کرنے والی ذات تو اصل میں اللہ کی ہم تو خالی گلتے ہیں حرکت کرتے ہیں لیکن حرکتوں میں نتائج کا دینا اللہ کے ہاتھ میں بغیر اللہ کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا اب وہ میجیشن آئے انہوں نے کنڈیشنیں طے کر دی کہ ہم کو پارلیمنٹ کے اندر سیٹ ملے گی ایک بہترین محل ملے گا ایک بہترین سواری ملے گی اور ہماری چاہیے ہوئی تمام چیزیں ملیں گی اور کس طرح سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اب مختصر کر دیں بات کو اب مقابلہ جب ہوا تو پہلے سے دیکھ لیا تھا موسا علیہ السلام کا چوہا اور ان کا لباس اس زمانے میں جس کا مقابلہ کرنا ہو اس جیسا سملر ڈریس جو ہے پہن کر مقابلہ کرتے تھے اس بنا پر موسا علیہ السلام جیسا اپنا ظاہر بنا دیا اپنا ڈریس بنا دیا علماء لکھتے ہیں کہ اللہ والوں جیسا ظاہر بناؤ اللہ والوں جیسا باطن اللہ بنا دے ہم مقابلے پر آ گئے ایک اور کام انہوں نے بڑا عجیب کر ڈالا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت موسا علیہ سلامت وسلام سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں گے یا ہم لوگ اپنی رسیاں پھینکتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی رسیاں ڈال دو انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی علماء نے ایک اور بات لکھ دی یوں فرمایا نبی کا بظاہر ادب کر لیا نبی کا ادب کر لیا یوں پوچھا کہ آپ پہلے پھینکیں گے اپنا آسا کہ ہم رسیاں پھینک دیں اللہ تعالی نے ان کے اس ادب پر ان کو دولت ایمان ادا کر تو اہل اللہ کا ادب علماء کا ادب اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کا ادب ہم کو دین دے جائے گا ہم کو ایمان دے جائے گا ہم کو یقین دے جائے گا دنیا دین کے فائدے دے جائے گا بھائی ہم لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں ہم لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں ہم تو دین سے فائدے اٹھا رہے ہیں دین کے فائدے اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا رہے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہمیں دین سے فائدہ اٹھانا آتا نہیں تو دین کی خدمت کنہوں نے کی دین کی خدمت صحابہ نے دین کی خدمت سرکار نے کی جنہوں نے سر کٹائے جنہوں نے گلے کٹائے ہاتھ کٹے تو بچا ہوا ہاتھ اور کٹا ہوا ہاتھ بھی اٹھا کے اللہ کے راستے میں پھینک دیا یہ ہاتھ کام اب نہیں آئے گا یوں بیکار دفناؤں گا چل اللہ کے راستے میں پھینک کر اس سے بھی فائدہ ہوگا خدمت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سینے میں خنجر خنجلتا کر یوں کہا خوش و رب دل کعبہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے خون پواروں کی طرح اچھل رہا ہے اور کامیابیوں کا اعلان کر رہے ہیں دیکھنے والوں نے جب اچھلتے ہوئے خون کے بیچ میں اس خوش مزاج اور کھلے ہوئے چہلے والے صحابی کو جو دنیا سے جا رہا تھا موت کا ڈر اور موت کی بھیانکتا کے بجائے جنت کے داخلے کا شوق اور سرکار کے حکم کے پورا کرنے کا ذوق اس کو دیکھ کر وہ مثبین کافر نے دل میں کلمہ پڑھ لیا صحابہ کی زندگیاں ایسی کہ مرتے مرتے دین کی دعوت ان کے رونے پر ان کے خون پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے پر اب فرماتے ہیں میدان ٹائم ہے سب نے پھینک دی اپنی اپنی رسیاں اور اللہ کے حکم کے بعد حضرت موسا علیہ السلام والسلام نے اپنا آسا پھینکا یہ آسا تمام سپولیوں کو کھا گیا میدان میں آگے بڑھا فرعون کو لکما بنانے کے لیے چلا فرعون بھاگا بعد میں اس کے چیلے چانٹے بھاگے اللہ نے میگیشینوں کو اور جو آئے تھے حضرت موسا کی رسوائی دیکھنے والے تم کو معجزہ دکھا کر دولت ایمان سے مشرف کر کام اللہ کس سے لے گا نہیں کہہ سکتے دشمن نے چاہا تھا کہ دین مٹا دے لیکن دین مٹانے کی محنت سے اللہ نے دین نکال کے دکھا دیا تو اللہ کس سے کام لیں گے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ڈرتے رہنا چاہیے کام کرتے ہوئے کہ اللہ تیری شان وہ ہے کہ تو کام لے دی اور منہ پر مر بھی دے دی ہم سب فقیر ہیں یا سوامی تو اللہ سبودہ صفات والے اور اللہ بے نیاز اب بے نیازی کی شان بتلاؤں آپ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے ایک غزبے کے موقع پر ایک نوجوان میدان کارزار میں جان کی بازی لگا رہا ہے جدھر جاتا ہے پوری تندہی کے ساتھ لڑتا ہے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو بستر پر انتقال کر رہے تھے بستر پر تو حضرت عمر نے کہلوایا خالد کے گھر والے روئے نہیں اس بنا پر کہ اس کی زندگی دشمنوں کو رلانے والی ہے گھر والوں کو یہ تو نمونہ اس نے تو ایسی عجیب زندگی گزاری ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور تمنا کرنی چاہیے کہ خالی جیسی زندگی کہ جہاں دین کی رمک نظر آئے جہاں امید نظر آئے وہاں جان ہتھیلی پر لے کر گھس جائے اور داخل ہو جائے اور کٹ جانے کی امید سے بھیڑ جائے کہ لگ جائے میرا جان لگ جائے میرا مال لگ جائے میری زندگی رو رو کر کہتے تھے کہ میں ٹوٹوں کی طرح مر رہا ہوں میں بہادروں کی طرح مرنا چاہتا تھا اور کچھ دنوں کی طرح گھر میں مر رہا ہوں فرمایا میں جہاں مجھے یقین آیا کہ یہاں مجھے شہادت مل جائے گی وہاں میں داخل ہوا لیکن چونکہ سیف اللہ کہا تھا نا سرکار نے اللہ کی تلوار کہا تھا تو اللہ کی تلوار ٹوٹ تھوڑی سکتی ہے اس بنا پر لوٹ کر واپس آیا فرماتے ہیں اب جب تمام لوگوں نے دیکھ لیا تمام جادوگر پہنچ گئے حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کے پاس موسا علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد تمام جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ جادو ہوتا تو کامیاب نہیں ہو سکتے تھے یہ جادو سے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ معجزہ ہے معجزہ نبی کو ملتا ہے اس بنا پر تمام لوگوں نے بیک کہا کہ ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اس زمانے میں کہا موسا رسول اللہ اشد موسا نبی اللہ او ہو ہو سیاست بڑی خطرناک چیز سیاست بڑی خطرناک چیز ہے اور ایمان ایسا نشہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک نہیں لاکھوں جانے لا کر کے رکھ دو تو قدر ایمان اگر ہو جائے اور ایمان کے دولت ہونے کا اندازہ ہو جائے تو سب جانے لٹائے گا ایک ایمان کے اوپر شرط یہ ہے کہ ایمان کی قیمت سمجھ جائے ایمان کا دولت ہونا سمجھ میں آ جائے پھر لوٹنا پھر پٹنا پھر نابینا ہو جانا پھر گلوں کا کٹ جانا پھر مکانوں کا لوٹ جانا پھر وطن کا چھوٹ جانا پھر ہجرتوں کا ہو جانا پھر بچوں کا رہ جانا عورتوں کا رونا یہ کوئی چیز نہیں یہ عجیب شان ہے اب جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں تھوڑی سی طلب آدمی اپنے اندر پیدا کرے طلب کیسے پیدا ہوگی ہمارے اندر وہ کے آئے انہوں نے ایمان قبول کیا تو حضرت علیہ السلاۃ والسلام کی بات سنو ذرا فرعون نے یوں کہا تھا کہ تمہیں مکان دوں گا تمہیں محلات دوں گا تمہیں دکانیں دوں گا تمہیں کاروبار دوں گا تمہیں دولتیں دوں گا تمہیں سروتیں دوں گا تمہیں عزتیں دوں گا لیکن حضرت موس علیہ والسلام نے یہ ایمان لانے والے جادوگروں سے کہا سوچ کے ایمان لاؤ زبردستی کا سودا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ ایمان زبردستی قبول کرواتے ہیں ایمان تو اپنے دل کا سودا ہے ایمان تو مرضی کا سودا ہے ایمان تو اپنی بھلائیوں کا اور آخرت کا سودا ہے کون کہتا ہے کہ دین زبردستی سے قبول کیا جاتا ہے کوئی زبردستی سے دین نہیں قبول کرتا دین اخلاق کی بنیاد پر قبول ہوگا رحمت رومت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک غیر مسلم آیا تھا سرکار نے فرمایا کہ کچھ پیو گے جواب دیا ہاں اب اس زمانے میں کھانے پینے کا گھر میں کیا ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں فریج بھرے ہوئے ہیں وہاں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا فرما بھائی کھلانے کے لیے اور پلانے کے لیے میرے پاس اگر کچھ ہے تو یہ بکریاں ہے اس میں سے دودھ نکال کر تجھے پیالے میں رکھ کے پلا بہت اچھی بات ہے دودھ میں اللہ نے دوا بھی رکھی ہے اور دودھ میں اللہ نے رکھی ہے تو یوں کہا کہ دودھ ہی پلا دیجیے دودھ پینے کے لیے تیار اب ایمان تو ہے نہیں ایک پیالہ دیا منظور کر لیا پی لیا سرکار نے یہ بھی اشرار نہیں کیا کہ بسم اللہ پڑھ اس بنا پر کہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تو بسم اللہ کو کیا مانے گا حالانکہ بسم اللہ عظیم نعمت ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ کے رحمان رحیم پڑھ کر دعا کرے گا میں اس دعا کو رد نہیں اور ابن مردبے ایک بہت بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز پر اور کسی کام کے اوپر اور کسی بات کے اوپر پڑھ لے گا تو فرماتے ہیں یہ کام میں یقینی طور پر میں برکتیں ڈال دوں ہم لوگ قدر نہیں کرتے اور یاد رکھو کہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ جو ہے نا اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے تصوف اور سلوک میں جو بلندیوں کی طرف جانے والے راستے ہیں وہ تمام اوپر جاتے ہیں اس لیے اللہ کے سوشے جتنے ہیں وہ تمام اوپر ہے یہ اوپر والا راستہ بتاتے ہیں اوپر چلو بھائی یہ نام آئے گا تو اوپر لے جائے گا یہ شوشے اوپر لے جا رہے ہیں آپ اور کسی محقق نے کتنی اچھی بات کہی کہ لفظ اللہ کے حروف کو کتنا بھی مٹاؤ لیکن مانا تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتا ہے اللہ ہے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر لفظ اللہ لفظ اللہ لفظ اللہ کو اس میں آگم مانا ہے میں اللہ میں سے علیب پھٹا دیجیے تو ہو جائے گا للہ فرماتے للہ کی ملک سماواتی والارض اللہ دیکھو قرآن میں للہ بھی ہے تو اللہ میں سے علی ہٹا دیا تو بھی معنی اور بن گئے للہ اللہ کے لیے اب کوئی یوں کہے کہ تھوڑا اور ہٹا دیجیے تو للہ کے اندر سے لام ہٹا دیجیے تو ہو جائے گا لہو لہو ماں بہنا و ماں کلپنا و ماں بہنا وما و ماں کا تو بھی اس کا مانا نہایت عمدہ ہو گیا لہو یعنی سب اسی کے لیے اب کوئی کہے لام بھی نہیں لام بھی نکال دو فرمایا نام بھی نکال دو کوئی بات نہیں ہو رہ جائے گا ہو کے مانا وہی وہ ہے دیکھو ہوا ہے یہ ہے اللہ کے نام کی خوبی یہ اللہ کے لفظ کی خوبی اور کمال حضرت علیہ السلام نے فرمایا میرے یہاں نہ کرسیاں ملے میرے یہاں نہ محل ملے ایمان قبول کرنے والوں کو حالات ملیں اگر حالات منظور ہے تو قبول کرو ورنہ کرسیاں اور پیسے میرے پاس نہیں ہیں ایمان نہیں تھا تو پیسے کا ڈیمانڈ کیا تھا اور جب دولت حقیقی کا پتہ چل گیا تو فرمایا اب جان مانگو تو جان دینے کے لیے تیار اب فرون نے بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے موسا کے ساتھ مل کر میرا تختہ الٹنے کے لیے کلمہ پڑا ہے نا کلمہ میرا تختہ الٹنے کے لیے پڑھا ہے تم نے تو جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے فرمائیے کیا سزا دیں گے سزا دیے جانے کی بات کو تو یوں طلب فرمایا جیسے کہ بھوکا کھانا مانگتا ہو کہ فرمائیے کیا کھانا کھلائیں گے فرمائیے کیا سزا دیں گے فرمایا دو درخت کے بیچ میں رسا لٹکاؤں گا اور وہ رسے کے اندر پھندا بنا کر تم کو لٹکاؤں گا آزادی کے زمانے سے پہلے علماء کی لاشیں درختوں کے بیچ میں پھندے بناتے تھے اور ہاتھی کے اوپر علماء کو بٹھاتے تھے اور وہ پھندوں میں سے گزارتے تھے تو سر پورا گلا تک جو ہے وہ پھندے میں آ جاتا تھا ہاتھی کو آگے ہانک دیتے تھے اور پھندے میں لاش لٹکتی رہتی تھی یہاں تک کہ انگریزی کے آٹھ کا ہندسا بن جاتا تڑپ تڑپ کر یہ منظر لکھا نہیں جا سکتا اور یہ منظر دیکھا نہیں جا سکتا اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے یہ زبردست قربانیاں رہی یہ کروں گا تمہارے ساتھ آدمی سنتے ہی کام جاتا ہے ٹھٹھر جاتا ہے کیا ہوگا تصور سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے فرماتے ہیں یہ بے قراری کے عالم کے باوجود ان کا ایمان افروز جواب یوں کہا کالو لنو سر کالا ماں جانا ولدی پترنا پپدی ماں انما پپ داں الحیات دنیا تم کو جو کرنا ہو کر گزرو مفسرین فرماتے ہیں فخذ ماں انتقاد تارے دیکھ کرو ہو کری نہ અમને કોઈ પ્રકારની ફિકર નથી કારણ કે અમારી પાસે દોલત ઈમાન છે અને દોલત ઈમાન આવી જાય ત્યાર પછી તું લઈ લઈને અમારું જીવન લઈ શકે કે જાન લઈ શકે તે સિવાય તારી પાસે છે શું તું લે લે કે ક્યાં લે લેગા લે લેગા તો જાન લે લેગા تو جان ایسی حالت میں لے گا کہ دل میں ایمان چمک رہا ہوگا تو رب کائنات کے فریش سے اٹھا کر ہمارے جان کو لے جائیں گے اور رب کائنات کے حضور رکھ کر کہیں گے کہ یہ تڑپتی ہوئی روح تیرے راستے میں قربان ہونے کو آئی ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا ہمارا تو کام ہی ہو جائے گا دعوت کے ساتھی بےچارے گشت کر رہے تھے اب گش کرتے کرتے پڑھے لکھ کے کے پاس ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھا اس کے پاس پہنچے اس سے جا کر بات کی دوسرے ساتھی ذکر و اذکار میں تھے متوجہ تھے اللہ کی طرف اللہ دل میں بات ڈالنے والے اللہ کہہ دینا ہمارا کام دل میں ڈالنا اللہ کا کام قدم بڑھانے ہمارا کام من منتہا تک پہنچا دینا اللہ کا کام ملنا کوشش ہمارا کام بیج ہم بولیں گے لیکن اگائیں گے اللہ وہ اگائے گا جو پرندوں کو پھڑ پھڑانے پر ہوا میں ٹھہرا دیتا ہے وہ چلائے گا کہ جو سمندر میں کھلے ہوئے سیٹی کے منہ میں بارش کا خطرہ ڈال کر اسے جوہر بے بہا بناتا ہے یہ خدا کا نظام ہے کہ بارش کا سیدھا خطرہ سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے اور سیٹی کے منہ میں پہنچتا ہے تو موتی بنتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے دوستو وہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں بیچ میں جب وہ حالات آئے تھے بہت سے بےچارے مظلوم پکڑے گئے گرفتار ہوئے جو گرفتار کرنے والے تھے اللہ نے بعد میں ان کو بھی گرفتار کرا دیا تو وہ گرفتار شدہ کو جب لے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کیا تمہارو خدا تم نے بچاؤ تو نہیں نے حق پر چھو تو کیوں نہیں بچاؤ تو تم حق پہ تو بچا دے کیوں نہیں تم کو کیسے جا رہے ہیں گاڑیوں میں بند کر کے لے جایا رہا ہے اور وہ پسے دیوار زندہ تمہاری زندگی گزرے گی اتنی بری طرح وہاں جا رہے ہیں وہ بیچارے خاموش تھے کہ نہیں بس وہ ہمارے ایک دوست تھے ان کو کچھ بھی کہو یوں ہیں حالات میرا اللہ بہت بڑا بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اس کی انگلی آسمان کے اوپر جاتی ہے میرا اللہ بہت کچھ مت کہو میرا اللہ بہت بڑا ہے تم کو جو بولنا ہے بولتے رہو میرا اللہ بڑا ہے یہ یقین ہے یہ یقین کی دنیا بہت بڑی ہے دوستوں صاحب کرام کو یقین آیا تو وطن کا چھوڑنا آسان صحابہ کو یقین آیا تو روتی ہوئی بیوی کا چھوڑنا آسان اور صحابہ کرام کو یقین آیا تو بچوں پر ہاتھ پھیر کر یوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں لے لے کے آئے گا تم رہو اطمینان سے ایمان پر جمے رہو ایمان پر جمو گے تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہو گے لے جائے ایمان بڑی دولت ہے یقین بڑی چیز ہے اب یہ گرفتار کرنے والا ایک دن گرفتار ہوا تو جو گرفتار شدہ لوگ تھے ان کے زمرے میں قید خانے میں پہنچا تو وہ ایک عالم تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا انسپکٹر صاحب آج آپ کیا کہتے ہیں بڑا عجیب سوال کیا آج آپ کیا فرماتے ہیں تو اس نے مالک کیا فرما بلام من تشا وتنزع الملک من من تشا تو تشاء و تو ذل و منتشا شيء قدير یہ اللہ کا دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے دلیل کر دیتا ہے اس کی ذات بے نیاز ہے وہ لینے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا یہ اللہ کی ذات کا یقین ہے وہ نہ مان کے بھی اللہ کو مانتا ہے تو اس نے کیا کہا لوگ تو پہنچ گئے چاند پر لوگ پہنچ گئے چاند پر لوگ پہنچ گئے مرنی پر سریا پر اور آپ ابھی تک یہ چودہ سو سال پرانی باتیں کیوں کرتے ہیں کب تک کرتے رہو گے یہ پرانی باتیں چاند والی بات کرو نا اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لی جب سمجھ دی تو اس نے بہت اچھی بات کہی اس نے یوں کہا کہ انسان بن کر چاند پر جانا اچھا ہے حیوان بن کر وہاں زندگی گزارنے سے پہلے دنیا میں انسان بن جاؤ شاعر کہتا ہے تسخیر ماہر و ماہ مبارک تجھے مگر پہلے زمین کو مرکز امن و اما بنا تو جب ایمان آیا تو ایمان کے آنے کے بعد اپنی جان لٹانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو گیا جو مال لینے کی بنیاد پر نیگوشیشن کر رہا تھا وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو گیا جب ایمان آیا تو ایمان کی قدر میں جان کا لٹانا تھا وہ بات کون سی چل رہی ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کو پانکوں کے اندر مصروف اور عجیب طریقے پہ ایمان لائیں تو فیض ابن امر دوسی کو سرکار نے کہا جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح جا کر دین کی دعوت دو اللہ کے بندے قبول کریں گے اور تم آؤ گے ان کو لے کر چنانچہ رات کو چلے حضرت ابو ہریرا گا اور چل کر پہنچے تو صبح ہو گئی دربار رسالت میں تڑپتے ہوئے پہنچے اور پیر دکھائے راستے کے پتھر راستے کے کانٹے دشوار گزار وادیاں راستے کی نیرنگیاں بھوک کی تکلیف پوری رات گزار کر اے نبی مرسد تیرے دربار میں پہنچا ہوں اے رسول تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں کیا بتاؤں تجھے یہ میرے پیروں کا حال دیکھیے ارے سرکار کی دعا لے کے آئی ہے ابو ہریرا سے کام لینا ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر کی روایتوں کا راوی ہے اور روایتوں کا حافظ ہے ابو ہریرا کو دولت ایمان ملنا ہے دربار رسول میں تشریف لائے ہیں آ کر شکایت کی کہ آپ کے یہاں آیا تو میرا غلام بھی بھاگ گیا فرما آئے کیوں فرما ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں فوری طور پر کلمہ پڑھایا اشد اللہ اللہ و اشد اللہ محمد ان رسول میرے سرکار نے دعا فرمائی تھی اللہ عمن دے دوسا اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما دے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما دے ابو ہریرا قبیل دوس سے چلے ہیں دربار رسول میں کلمہ پڑا ہے زندگی سرکار کے قدموں میں گزاری ہے بھوک اور پاکا مٹی میں گزار دیا ہے لیکن دروازہ رسول نہیں چھوڑا فرمایا سب چھوڑ دوں گا لیکن سرکار کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا سب چھوڑ سکتا ہوں دین نہیں چھوڑ سکتا دین کی چاشنی آ جائے چاٹ لے ایک مرتبہ ایمان کی حقیقتیں سمجھ میں آ جائے آدمی جان دے گا ایمان نہیں دے گا دوستو ہمیں اس کی قدر نہیں آج سنتوں پر آسانی سے ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں ہمارے ایک ساتھی گئے تھے بیت المقدس تو وہاں ساتھی دوڑے اور دوڑ کر کہا تیرا مسواک اگر دس ڈالر میں دے دے گا تو میں لے لوں گا اس بنا پر کہ رہتا یہاں ہوں لیکن جیب میں اگر مسواک کو تو چھین لیا جاتا ہے تو اس پر قربان جاتا ہوں کہ تیرے جیب میں سرکار کی ایک سنت مدد رہے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا قیمتی ایمان بڑی قیمتی دولت لیکن یہ فخر کرنے کے بجائے شکر کے ساتھ اس کو بچانے اور اس کو سمیٹنے اور اس کو باقی رکھنے کا وقت ہے یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہے یہ ہمارے ایمان کی بقا کی محنتیں ہیں اور دوستوں ہمارے ایمان کی بقا کی محنتیں یوں ہیں کہ ہمارا باقی رہنا ہمارے ایمان پر باقی رہنے کے اعتبار سے ہوگا اگر ہم ایمان پر رہے تو ہماری بقا ہے اور اگر ہمارا ایمان پھر ملا گیا تو ہماری بقا کی کوئی غلط نہیں ہمارا بچنا ایمان کی بنیاد پر ہے ہمارا زندہ رہنا ایمان کی بنیاد پر ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا سب ایمان پر ہوگا تو اللہ کے یہاں ہماری مدد ورنہ زندگیاں لاکھوں ہیں دنیا میں جینے والے جیتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے جیتے ہیں اب وہ نوجوان صحابی کہیں ادھر جاتا ہے اور کہیں ادھر جاتا ہے اور یہاں زخم کھاتا ہے اور وہاں زخم کھاتا ہے اور پورا جسم چھلنی ہو گیا اور خون خون ہو گیا اور صحابہ نے کہا آج کے دن اگر یہ کام آ گیا تو یہ جنت میں جائے گا سیدھا جامع شہادت نوش کرتا ہوا دروازہ جنت پر کھڑا ہو جائے گا اللہ قبول کر سمجھ رہے ہیں نا بات تو سرکار نے فرمایا لیکن مجھے یہ جہنم میں نظر آتا ہے بات سمجھ رہے پورا دن کا مارا ہوا پورے دن کا زخمی پورے دن کا میدان کارزار کا دن والا جان کو ہتھیلی پر رکھنے والا صحابہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ادھر کٹا ادھر جنت میں پہنچا اور سرکار فیصلہ سنا رہے ہیں میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں سرکار کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی صحابہ کرام کو بڑا یقین تھا اور ایمان والے کو یقین ہے صادق مصروف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں دنیا کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں میرے سرکار کا ارشاد جھوٹا نہیں وہ صحابی کے پیٹ میں درد ہوا تو سرکار نے فرمایا شہد پلاؤ دوڑ کر آیا بھائی کہ شہد تو پلایا لیکن دست اور بھی آ رہے ہیں موشن آ رہے ہیں ورنہ اور پلاؤ اور پلایا تو دوڑ کے آیا حضور ہو تو اور بھی آ رہے ہیں ورنہ اور پلاؤ اب تو پھر آیا حضور تو موشن کا سلسلہ برابر جاری ہے دستوں کا سلسلہ جاری ہے پر میں جا کر اور پلاؤں اس بنا پر کہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا ہے یاد رکھو دوستو میرے سرکار کی زبان سے غصے میں کوئی بات نکلے نا تو سنجیدگی سے ہماری نکلنے والی بات سے اچھی ایک ہی لکھ رہے ہیں سرکار کی باتیں اچانک آ گیا غصہ کسی بات پر غصے ہوئے سرکار اور جب غصہ آیا سرکار کو تو وہ دوسرے صحابی نے دوسرے اشارہ کیا لکھنا بند کیونکہ غصے میں آدمی کچھ بھی بولتا ہے نہیں بولنے کا بھی بول دیتا ہے بلکہ غلط بلوانے کے لیے سامنے والے کو غصے میں لانا ضروری ہے تو وہ غلط بولے گا اور پھر پکڑ لیں گے تم نے یوں بولا تھا تم نے یوں بولا تھا اس دن بولا تھا طلاق دینے والا بھی پہلے یہی کہتا ہے کہ حضرت میں نے غصے میں طلاق دی تھی میں نے کہا یہ غصے کا فیصلہ ہے محبت کے فیصلے میں نہیں کہا کہ ایک دم غصے میں میں آ گیا تو میں نے میں نے کہا غصے میں آ کے دیوار میں سر بھی توڑ سکتا ہے رشتہ کا کو توڑ سکتا ہے سرکار کو آ گیا غصہ اور یاد رکھو کہ نبی کو غصہ آئے گا تو کوئی غلط کام کے اوپر آئے گا اپنی خواہش کے لیے نبی کو غصہ نہیں آتا یہ بات یاد رکھنا سرکار بولیں گے تو بھی اللہ کے اشارے پر بولیں گے اپنی خواہش سے نہیں بولیں گے وما ینت پانی ہوا ہوا ان آپ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے اللہ کے فیصلوں پہ کلام کرتے ہیں اشارہ ادھر سے ہوتا ہے زبان آپ کی ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے حکم اللہ کا ہوتا ہے بات اللہ کی ہوتی ہے تو اشارہ کیا وہاں سے مت لکھنا دیکھ لیا سرکار نے فرمایا لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ اس بنا پر کہ نبی کی زبان پر غصے کے عالم میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال وہ صحابی نے سوچا کہ ارشاد سرکار کا ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتا چلو چل پڑے وہ نوجوان کے پیچھے چل پڑے اور چلتے ہی رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر اس نے زخموں سے چور ہو کر تلوار کا دستہ زمین کے اندر ڈال دیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا اور گرانے کے بعد خودکشی کر دی دوڑتے ہوئے وہ صحابی سرکار کے پاس آئے اور ہاتھ چوم کر کہا صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ نے بالکل سچ فرمایا دن بھر کی محنت کو پانی میں ملا کے دے دیا شام کے کنارے پر خودکشی کر کے مر کے جہنم رسی تو بھائی کس کا کام اللہ قبول کریں گے اس لیے رونا اور یہ کہنا اللہ تیرے دربار میں کام کرنے والوں کی کمی کیا ہے تیرا کرم ہے کہ ہم ٹوٹے پھوٹوں کو تو منظور کرے اور قبول کرے یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہاں میں اور کہاں یہ نقط گل نسیم ہے صبح تیری مہربانی تو نے جمع بھی کر دیا تو نے بٹھایا سب تیرا فضل ہے تیری توقید ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے بڑی بات ہے تو بات ہماری چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ مرنے کے بعد زندہ ہونا تو طے ہے لیکن یہ زندگی ہوگی تو کیسے ہوگی اور کس طرح کی زندگی ہوگی حیات آئے گی تو کیسے آئے گی مردہ چیزوں کو اچانک حیات مل جائے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا ارشاد ہوا اولم تومی کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس پر فرمایا اس کی تو میں دعوت دے رہا ہوں تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں جواب دیا ولاکن لیزمین قلبی تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے تو ایمان تو ہے اطمینان قلبی ہو جائے معلوم ہوا ایمان اصل میں اطمینان قلبی کا نام ہے آج پورے عالم میں بے اطمینانی ہے اس بنا پر کہ ایمان کی محنت کم ہو یہ جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ کہ بھائی ہم اپنا جائزہ لینے والے بنے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں صحابہ کرام کی زندگیاں وہ تمام نقوش ہمارے سامنے ہے اس کے مقابلے میں ہمارا ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا ایمان لیکن ایسا ایمان بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہے اللہ کے دربار میں کتنا کام آئے گا یہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا جو بھی ہے ہمیں اس کو بچانے کی فکر کرنا ہے جھونپڑا ہوتا ہے آدمی کا لیکن آدمی اس کو گر نہیں جانے دیتا محنت کر کے اس کو بچا کے رکھتا ہے کہ سر چھپانے کی چیز ہے میرے لیے اتنا ہی کرتی ہے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے جھونپڑے کو بچائیں دوستو یہ ہمیں جھونپڑا نظر آتا ہے یہ دوسروں کو محل نظر آتا ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیے ہیں ان کو پوچھو کہ ایمان کی قدر کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک ایک سجدے کی قدر کیا ہے وہ تڑپتے ہیں روتے ہیں دن بھر قرآن پڑھتے ہیں دن بھر نماز پڑھتے ہیں ان کو سجدوں کی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے ان کو عبادتوں کی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ رو کر کہتے ہیں اللہ تو نے ہم کو کیا دے دیا ہم سے سنبھلنا نہیں جاتا کتنی بڑی دولت تو نے عطا فرما دی اللہ نے وہ زبردست دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اسے جماؤ بھی اسے تقسیم بھی کرو لوگوں کو دو بھی اور سمجھاؤ بھی کہ یہ کیا ہے بتاؤ بھائی اس کے لیے کون تیار ہے دیکھیے ہمارے سامنے آپ پتا دیں مجھے حکم تھا مشاعر کی طرف سے ہمارے حضرت محبوب بھائی کی طرف سے کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں آپ کروں اتفاق سے میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا ہاں بھائی سودا یہ بڑی قیمتی نعمت اور اس کی بقا کی فکر یہی مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہے کہ ہمیں اس کی بقا اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے اندر اپنی زندگیاں خرچ کرنی ہیں بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام پر دنیا مافیا سے بہتر ہونے کا فیصلہ سرکار نے سنا ہے چار مہینے لگائے گا ہر رات پر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 اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ عطا کار ہیں اے اللہ دیا کار ہیں اے اللہ دیا کار ہیں اے اللہ خطا کار ہے اے اللہ گناہ گار ہے اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اے اللہ تو نے اتنا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا اے اللہ تو نے اتنا بہترین نبی ہمیں عطا فرمایا اے اللہ تو نے اتنا بہترین قرآن ہمیں عطا فرمایا اے اللہ یہ دین ایسا ہے جو سنتا ہے قبول کرنا چاہتا ہے اللہ یہ گلشن ہے جو اس میں آتا ہے اس کے ہر پھول سے مسکراتا ہوا نکلتا ہے اللہ اس کی خوشبو سے متاثر ہو جاتا ہے اللہ اس کے حسن و جمال سے اسے تاثر حاصل ہوتا ہے اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اے اللہ ہماری بے اعتنائیوں کے باوجود تو نے ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرمایا اے اللہ ہمیں مسلمان رکھا اے اللہ ہمیں قدردان بنا دے اے اللہ ہمیں دین کی نعمت کو نعمت سمجھنے والا بنا دے اس دولت کو دولت سمجھنے والا بنا دے اے اللہ اس دولت کے لیے اپنی دنیا کی دولتیں قربان کرنے والا بنا دے اے اللہ جان لگانے والا بنا دے اللہ وقت لگانے والا بنا دے اللہ ہمیں سو فیصد ایمان والا بنا دے اللہ ساتھیوں نے کل سے محنتیں کی ہے اللہ یہ محنتوں کو قبول فرما لے یقینا اللہ تیرے دربار میں نبیوں کی محنتیں ہیں صحابہ کی محنتیں ہیں اے اللہ ان کے قربانیوں کی تاریخیں ہیں اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں اے اللہ ہم گرے پڑے ہیں اے اللہ ہم گندے ہیں ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ گناہوں میں ملوث ہیں اور اللہ ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ تو دیکھتا ہے لیکن اللہ تیرا احسان یہ ہے کہ اتنے گناہوں میں ڈوبے کو تو نے سنبھال رکھا ہے اے اللہ تو نے ہمیں برباد نہیں کر ڈالا اے اللہ پوری ملت کو نبی کی دعاؤں کی برکت سے تباہ نہیں کر ڈالا اے اللہ جو کام تو نے عطا فرما تھا اس کو ہم کیا کرتے ہم تو اس کو رسوا کرنے پر تلے ہیں لیکن تیرا کرم ہے اللہ کہ تو ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں چلا رہا ہے اے اللہ ہمیں دین پر قائم فرما دے اے اللہ سرات مستقیم پر لگا دے اے اللہ ہدایت والی زندگی دے دے اے اللہ ایمان والی زندگی دے دے اے اللہ سرکار نے اس دین کے لیے کانٹے برداشت کیے ہیں اے اللہ زخم برداشت کیے ہیں اللہ صحابہ کرام نے جسم چھلنی کروائے ہیں اللہ سید الشہدا حضرت حمزہ کے سینے میں خنجر پہ وقت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ناک کاٹی گئی ہے اے اللہ ان کے کان کاٹے گئے ہیں اے اللہ آنکھیں نکالی گئی ہیں اے اللہ العالمین کلیجا اور سینہ چاٹ کر کے کلیجا چبایا گیا ہے اے اللہ یہ دین کے لیے کتنا کیا ہے انہوں نے اے اللہ ہم نے کیا کیا ہے اے اللہ دین ہمارے ہاتھوں سے رسوا ہو رہا ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ زندگی دین پر ہماری لگا دے اے اللہ تیری پر لگا دے اے اللہ صاحب کرام جیسی قربانیاں ہم نہیں دے سکتے ہم کمزور بھی ہیں اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں اے اللہ ہماری کمزوری کی رعایت فرما دے اے اللہ ہمارے ذوق کی رعایت فرما دے جو ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں قبول فرما دے اے اللہ جو محنتیں ہو رہی ہیں قبول فرما لے اللہ دین پر ہمیں جما دے بڑھتے دم تک سنبھالا دے دے اللہ استقامت عطا فرما دے اللہ العالمین جن لوگوں نے نام لکھوا ہے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما دے اللہ ان کو جما دے اللہ ان کو راہ فریق نصیب فرما دے اللہ ان کی تربیت غیب سے فرما دے اللہ جو چل رہے ہیں ان کو قبول فرما دے محنت کرنے والوں کو قبول فرما اللہ پوری ملت اسلامیہ کو قبول فرما اللہ حالات کو سازگار فرما ناسازگار حالات کو ختم فرما حق کا بول بالا فرما مظلوموں کی مدد فرما ایپ سے نصرت کے فیصلے فرما اے اللہ ہم تک پہنچ کر مدد تو نہیں کر سکتے لیکن ہاتھ پھیلا کر دعا ضرور کر سکتے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں اور خواتین کا خون بہ رہا ہے اور ملک ملت حالات سے دو چار ہیں اے اللہ سب ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمیں دین پر جما دے اے اللہ ایمان پر جما دے اس سے ہونے کا یقین ادا فرما دے غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے پورے مجمع کو قبول فرما دے جس جس لائن سے محنت کرنے والوں نے محنت کی ہو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا قبول فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے اللہ پورا مجمع ہو رہا ہے اور اللہ اس میں بچے بھی ہیں اور اللہ اس میں بڑے بھی ہیں اپنے فضل سے سب کی ممتائیں عطا فرما دے لاج رکھ دے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے جو تقاضے ہیں اس پر پورا اترنے والا بنا دے اے اللہ سب کی مفرت کے فیصلے فرما پوری امت کی مفرت کے فیصلے فرما ایک ایک فرد کی مفرت کے فیصلے فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا آتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما خیب کی لائن سے میرے آفا نے جتنا مانگا ہو اللہ ہمیں عطا فرما جن باتوں سے پناہ مانگی ہو پناہ نصیب فرما یہ دعائیں اپنے پدل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما سبحان ربی کا رب العزت عما یسفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین